عیسیٰ بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے عمران بن ابیانہ سے حدیث سنائی انہوں نے عمر بن حکم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی یا آپ نے غیرہو یعنی اس کے سوا کوئی اور فرمایا صحیح مسلم 1000 حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پینتالیس